ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عوروا نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابر تھا ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا اس پر ہشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا اور معمر نے کہا کہ میں نے حشام سے یوں سنا مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انسٹھ